اور جب کہ ہم نے ابراہیم کو اس گھر کا ٹیکانا ٹھیک بتا دیا اور حکم دیا کہ میرا کوئی شریک نہ کر اور میرا گھر ستھرا رکھ طواف والوں اور اتکاف والوں اور رکو سجدے والوں کے لیے